حضرت سارا علیہ السلام زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارا علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اور بڑی پیاری بیوی تھی جب تک وہ زندہ رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کیا حضرت سارا علیہ السلام کی دلداری ہر وقت آپ کو ملحوظ رہتی تھی اور وہ دنیا کی نہایت حسین جمیل اور نہایت نیک بخت عورتوں میں سے تھی مصر شام عرب بلکہ اور ممالک میں بھی ان کی خوبصورتی اور اپنی کی ضرب المثل ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت علیہ السلام کے بعد اس دور تک کوئی عورت ایسی پیدا نہیں ہوئی تھی جو ان سے حسن سے بڑھ کر ہو وہ جس طرح اپنے حسن و جمال میں بھی مثل تھی اسی طرح خدا کی عبادت اور رضا جوئی میں بھی مثل تھی جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں بھکوایا اور وہ آگ آپ کی برکت سے سرد ہو گئی تو بابل کے اکثر بابشندہ آپ پر ایمان لے آئے اور اپنے قدیم دین کو چھوڑ بیٹھے تھے انہی میں سے حضرت طوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام ہیں حضرت سارہ علیہ السلام کی پیدائش امام سہلی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت سارا علیہ السلام ہارون ابن ناخور کی بیٹی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے چچا تھے ان کا خاندان ہمیشہ سے باہل میں رہتا تھا حضرت سارا علیہ السلام یہیں پیدا ہوئی اور وہ اپنے ماں باپ کی بہت پیاری بیٹی تھی وہ ان کی عمر اس وقت تک اتنی زیادہ نہ تھی مگر اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل سلیم عطا فرمائی تھی بابل سے ہجرت ابھی اس واقعے کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ بذریعہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مصر کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا اور نمرود نے بھی کہلا بھیجا کہ تمہارے مذہبی اثر سے میری بادشاہی تباہ ہو رہی ہے اور رعایت سلطنت کے دباؤ سے نکل کر نبوت کے سائے میں پناہ لے رہی ہے بہتر یہ ہے کہ تم بابل کی سکونت کو خیر بات کہو اور جہاں چاہو تمہارا خدا حافظ و نگبان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر آ کر عزم سفر کیا پھر حضرت لوت علیہ السلام کو بلا کر فرمایا کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ اور میرے ساتھ چلو میں یہاں سے بہت جلد ہجرت کرنے والا ہوں حضرت لوت علیہ السلام نے پوچھا کدھر جانے کا قصد ہے آپ نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں پھر حضرت سارا علیہ السلام سے کہا وہ بھی بخوشی راضی ہو گئیں اور ایمان بھی لے آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزار اور بڑے بھائی ناہوار بن تاریخ اور ان کی بیوی ملکہ اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے اب یہ خدائی قافلہ ملک شام کی طرف چل پڑا اور شہر حیران میں داخل ہوا یہ ایک قدیم شہر تھا جو طوفان نو کے بعد سب سے پہلے آباد کیا گیا تھا یہاں پہنچ کر ایک مدت کے لیے سب قیام پذیر رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا علیہ السلام سے عقد کر لیا اور یہ شرط قرار بائی کے بعد نکاح دکھ تکلیف نہ دیں گے اور نہ سختی سے پیش آئیں گے بہاوارہ تاریخ ابن خلدون ایک غلط فہمی کا ازالہ علامہ صدی رحمۃ اللہ اور دیگر مورخین کا یہ قول ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام شاہ ایران کی بیٹی تھی جب آپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت نکل آئے اسی شب ایمان لے آئیں اور یہ شرط مستور پر باپ کی رضامندی کے خلاف عقد کر لیا لیکن صحیح یہی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے چچا ہاران کی بیٹی اور حضرت لط علیہ السلام کی بہن تھی تو رات سے بھی یہی پایا جاتا ہے اور اکثر موقع مورخین نے اسی کو مانا ہے ایران میں قیام غرض نکاح کے بعد حضرت سارا علیہ السلام نے اپنی عقل مندی اور حسن سیرت سے بہت جلد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزاج میں داخل پیدا کر لیا یہ حیران میں نہایت آرام سے رہنے لگی مگر جب دو سو پچاس سال کی عمر کو پہنچ کر آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کی سکونت کو خیر بات کہا اور ملک کنان کی راہلی جہاں اللہ تعالیٰ نے دولت زمین مال اور اہل عیال عطا کرنے کا وعدہ فرمایا تھا چنانچہ پچہتر برس کی عمر میں آپ حضرت علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام کو لیے ہوئے اس جگہ تشریف لائے جہاں بیت المقدس ہے علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ اس مقام کا نام پہلے جبرون تھا جسے ابو نہیں جسے ابو الخلیل کہتے ہیں اسی کو صاحبہ ہیکل و مشتری کہتے ہیں اور متبرک سمجھ کر عود وغیرہ جلاتے ہیں اور عبرانیوں نے اس کا نام ایلیا یعنی اللہ کا گھر رکھا ہے بہوالہ تاریخ ابن خلدون مصر کی طرف ہجرت یہاں کے قیام کو کچھ زمانہ نہیں گزرا تھا کہ سخت کال پڑا جس نے اس مقام کو بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیا آپ حضرت لوت علیہ السلام اور حضرت سارا علیہ السلام کو لے کر مصر میں تشریف لائے اور ایسی جگہ ٹھہرے کہ کسی آنے آپ کے آنے اور رہنے کی کان و کان خبر نہ ہو کیونکہ یہاں کا والی بڑا ظالم تھا اور اس کا نام سنان بن الوان بن ابیا بن اوج بن املاق بن لازدین بن سام بن حضرت نو علیہ السلام تھا مصر کی سرزمین پر یہ سب سے پہلا فرعون ہوا اور مدت تک زندہ رہا بحوالہ تاریخ تبرانی بادشاہ مصر اور حضرت سارا علیہ السلام امام سہیل رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کا نام عمر بن قیس بن صبا ہے اور بعض مورخین نے کہا ہے کہ یہ زہاق کا بھائی سنان بن اہیوب ہے زہاق نے اس کو مصر کا والی بنا دیا اور بعض مورخین نے اس کا نام تولیس لکھا ہے یہ بڑا ظالم تھا اس کی عادت تھی کہ جو مسافر شہر میں آتا اس کی بیوی حسین ہوتی تو زبردستی طلاق دلا کر اپنی محرموں میں داخل کر لیتا اور اگر وہ شخص اپنی عورت کو طلاق نہ دیتا تو اسے قتل کر ڈالتا چونکہ حضرت سارہ علیہ السلام نہایت حسین اور خوبصورت تھی اس خوف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بہت مخفی طور پر مصر داخل ہوئے اور چھپے چھپے رہنے لگے لیکن حضرت علیہ السلام کے حسن کا شہرہ مصر میں رفتہ رفتہ پھیلنے لگا لیکن حضرت سارا علیہ السلام کے حسن کا چہرہ مصر میں رفتہ رفتہ پھیلنے لگا یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی ایک جاسوس کے ذریعے سے اطلاع پہنچ گئی کہ آج کل ایک شخص یہاں آیا ہوا ہے جس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت عورت ہے اس حسن و جمال اور چال ڈھال کی عورتیں بہت کم دیکھنے میں آئی ہیں وہ اس قابل ہے کہ حضور کی خدمت میں رہے یہ سنتے ہی سنان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں اپنے ایک خاص معتمد کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ ہم نے سنا ہے تم یہاں ایک عرصے سے رہتے ہو اور تمہارے ساتھ ایک نہایت حسین عورت بھی ہے بہتر ہوگا کہ اسے بنا سنوار کے فوراً ہماری خدمت میں بھیجو اس حکم کی تعمیل میں دیر نہ ہونے پائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا قصہ حضرت سارا علیہ السلام سے بیان کیا اور کہا کہ عدل و حکم میں مجھے اپنی اور تمہاری دونوں کی جان کا خوف ہے بسم اللہ پڑھ کے بے کھٹ کے جاؤ خدا حافظ ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس ہدایت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے بادشاہ عذاب میں گرفتار حضرت سارا علیہ السلام نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھی پھر دعا مانگی اور عرض کی کہ مولا کریم میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں تو مجھ پر کافر کو قابو نہ دینا نماز اور دعا سے فراغت کر کے خدا سے لو لگائے ہوئے اس معتمد کے ساتھ فرعون کے سامنے پہنچی اس کی نگاہیں حضرت علیہ السلام کے حسن کی چمک دمک سے چون گئیں گئی بے اختیار ہو کر ان کی طرف ہاتھ بڑھائے مگر دونوں ہاتھ سینے تک اٹھ کر رہ گئے اور خود بخود اس قدر گلا گھٹنے لگا کہ شدت تکلیف زمین پر تڑپنے تڑپنے اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا پھر حضرت سارا علیہ السلام سے یہ عاجزی سے کہنے لگا کہ اپنے معبود سے التجا کر کے مجھے جلدی سے اس مصیبت سے چھڑا تیرے خدا کی قسم میں اب تجھے ستانے کا ارادہ نہ کروں گا واپسی پر حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ساتھ حضرت سارا علیہ السلام نے اسی وقت دعا کی کہ اے میرے خدا اگر یہ سچ کہتا ہے تو اسے نجات دے وہ اسی وقت اپنی حالت میں آ گیا تین دفعہ اس کی نیت میں فطور آیا مگر ہر بات ایسی ہی تکلیف میں مبتلا ہو کر آخر کار اس نے ناپاک ارادہ باز رہا اس واقعے سے اس کے دل پر دہشت چھا گئی پھر اس منحوس جاسوس کو بلا کر کہا تو نے تو میرے پاس انسان کو نہیں لایا بلکہ شیطان کو لے آیا ہے اسے لے جا اور حاجرہ میں اس کی خدمت کے لیے دی اور اب سارا علیہ السلام بی بی حاجرہ کو ساتھ لیے ہوئے خوش خوش اپنے گھر واپس آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے آپ نے آہٹ پات ہی نماز ختم کی اور اشارے سے پوچھا کہو کیسی گزری حضرت سار علیہ السلام نے کہا لوٹایا اللہ نے مکر و فریب کافر فاجر کا اس پر اور مجھے اس نے خدمت کے لیے حاضرت دی ہے بہوالا بخاری و مسلم تمام حجابات دور کر دیے گئے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ بعض آثار میں مجھے یہ بات دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارا علیہ السلام کے درمیان حائل پردے ہٹا دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو برابر دیکھ رہے تھے جب حضرت سارا علیہ السلام آپ سے جدا ہوئی اسی وقت سے لے کر واپس تک آنے تک آپ لمحہ بھی ایسا نہ گزرا تھا کہ آپ اپنی زوجہ محترمہ کو نہ دیکھا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کیسے بادشاہ کے پاس پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے نے ان کی عصمت کی حفاظت فرمائی یہ سب اس لیے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل پریشان نہ ہو اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں نیز آپ کو حضرت سارہ علیہ السلام کی کمال عصمت پر اور زیادہ یقین آ جائے بہوالا قصص الانبیاء مصر سے ہجرت اور فلسطین میں قیام سنان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حکم بھیجا کہ اب آپ جلدی سے نصر سے چلے جائیے اور یہاں نہ رہیں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصر سے نکل کر حضرت سارا اور حضرت حاضرہ کو لیے ہوئے سرزمین فلسطین میں چلے آئے اور مقام صبا میں قیام فرمایا بہاوالا بخاری شریف غز سبا میں پہنچ کر آپ نے زراعت کا کام شروع کیا اور چند ہی روز میں اللہ تعالیٰ نے وہ برکت دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت سے مویشی اور زمین کے مالک ہو گئے متعدد غلام اور نوکر چاکر کے آقا بن گئے آپ نے یہاں ایک کنواں بنوایا اور ایک مسجد تعمیر کرائی کیونکہ آپ سمجھ چکے تھے کہ اب عمر بھر یہی رہنا ہے لیکن چند روز کے بعد سبا کے لوگوں نے بہت پریشان کیا اور آپ کے کنویں پر قبضہ کر لیا تنگ آ کر نکلنا پڑا بس آپ حضرت سارا اور حضرت حاجہ کو لے کر فلسطین میں آ گئے یہ شہر ایلیا بیت المقدس اور رملہ کے درمیان واقع ہے یہاں ہر طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارا علیہ السلام کو اطمینان اور فراغ حاصل تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت مثل سے نکلتے ہوئے دس سال کا زمانہ گزر چکا تھا لیکن حضرت سارا علیہ السلام بانچ ہونے کی وجہ سے اولاد کی نعمت سے اب تک محروم رہی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا تھا آخر حضرت سارا علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مجھے تو اولاد کی طرف سے نا امیدی ہو چکی ہے آپ حضرت سے عقد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا ہے تو شاید اسی سے کوئی اولاد ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا علیہ السلام کی خواہش کے موافق حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام سے عقد کر لیا خدا کی شان کے ایک سال بعد ہی ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے لیکن اس ولادت سے جس قدر خوشی ہوئی تھی تھوڑے دن کے بعد حضرت سارا علیہ السلام کو اسی قدر رنج بھی پہنچا کیونکہ انہیں اپنے بانچ ہونے پر بہت رہنے لگا اور آپ بے اولادی کے غم سے بہت افسردہ رہنے لگی تھی مگر چند سال کے بعد اللہ تعالی نے ان کو بھی خوش خوشی عطا فرمائی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی فرشتے خدمت میں اور بیٹی کی بشارت فلسطین میں مستقل قیام فرمانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت ہو گئی تھی کہ وہ روزانہ چند مہمانوں کے ساتھ کھایا کرتے تھے لیکن ان دنوں تقریباً پندرہ روز سے کوئی مہمان نہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت دل گرفتہ اور رنجیدہ ہوئے اور گھر سے باہر نکل کر اس انتظار میں کھڑے تھے کہ شاید کوئی مہمان نظر آئے تو لے آئے ابھی کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ تین شخص نظر آئے ان کے چہروں سے انسانی اور سانس سے بالا تر وجاہت نمایا تھی اس روب و داب اور اس جمال کے مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی نہ دیکھے تھے ان کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر آپ نے پڑھ کر استقبال کیا اور ان تینوں نے آپ کو سلام کیا یہ تینوں نوارد مہمان اصل میں حضرت جبرائیل حضرت اسرافیل حضرت علیہ السلام فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں انسانی صورت میں حاضر ہوں آپ انہیں دیکھ کر بہت ہی مسرور ہوئے اور سلام کا جواب دے کر خوشی خوشی اندر لے آئے جب وہ بیٹھ چکے تو آپ نے گائے کے ایک موٹے تازے بچڑے کو سبا کر کے کھانا تیار کیا اور اسی وقت سامنے لا کر رکھ دیا لیکن مہمانوں نے کچھ رغبت نہ کی اور نہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا آپ نے اصرار کیا مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں ڈرے کیونکہ اس زمانے میں جو لوگ کسی کے ہاں برے ارادے سے آتے تھے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے فرشتے بھی سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بدمزہ بشریت خوف لاحق ہوا ہے انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں ہم فرشتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کے قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اسے ہلاک کریں اور آپ کو بطن حضرت سارا سے بیٹا ہونے کی خوشخبری سنائے حضرت سارا علیہ السلام بھی اپنے مہمانوں کو کھانا کھلانے کی خاطر آ کر کھڑی ہوئی تھی یہ سن کر بے اختیار ہنس پڑی حضرت سارا علیہ السلام اس وقت نوے برس اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس برس کی ہو چکی تھی اپنے بڑھاپے پر افسوس اور تعجب کر کے کہنے لگی میں بوڑھی ہوں اور میرا شوہر بھی ہے یہ ایک عجیب بات کہتے ہیں جو دنیا کی عادات کے خلاف ہے اب میں کیا لڑکا جنوں گی پر رشتوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر آپ تعجب کرتی ہیں یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے آپ لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور برکت خاص ہے وہ بڑا بزرگ بزرگ معبود اور ہر پھل فیل پر قادر ہے یہ کہہ کر فرشتے تو چلے گئے اور حضرت سارا علیہ السلام نہایت مسرت اور خوشی سے بیٹی کے اولاد کا انتظار کرنے لگی اور اسی دھن میں اپنا عزیز وقت گزارنے لگی چنانچہ چند ماہ بعد ہی حاملہ ہوئی اور ابھی اس واقعے کو ایک ہی سال کا عرصہ گزرا تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے ان کی ولادت سے جو کچھ خوشی حضرت سارا علیہ السلام کو ہوئی ہوگی اور جو محبت ان کو اپنے اس اکلوتے بیٹے سے ہوگی وہ ظاہر ہے وہ بڑے لاڈلے پیار سے پالے گئے ہوں گے اور ان کی خاطر پیاری ماں کو بے حد عزیز تھی یہاں تک کہ وہ جوان ہوئے اور ان کی شادی اور اولاد ہوئی حضرت بی بی سارا علیہ السلام نے بیٹے اور بہو پوتے تک کی بہاریں دیکھی اور بڑے ایش و آرام سے زندگی گزاری ایک سو ستائیس یا ایک سو تیس سال کی عمر کو پہنچ کر وہ سخت بیمار ہوئی آخر یہی بیماری ان کے لیے موت کا پیام ثابت ہوئی اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کو داغ مفارقت دیا اور دنیا سے کنارہ کیا اور ان کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو حضرت سارا علیہ السلام کے مرنے کا جس قدر صدمہ ہوا وہ تھوڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے افرون بن سخن نامی ایک شخص مقام جیرون جو کہ آج کل الخلیل کے نام سے مشہور ہے ایک سر سب زمین کا ایک خطہ چار سو مسقال چاندی میں خرید کر اس میں حضرت سارا علیہ السلام کو دفن کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارا علیہ السلام سے بے حد محبت تھی کیونکہ وہ نہایت حسین اور نیک سیرت و باسمت اور عقل مند بیوی تھی انہوں نے جس طرح ایمان لا کر خدا کو خوش کیا اسی طرح فرما برداری اور عفت مابی سے دنیا میں وہ عزت پائی جو ہمیشہ زندہ اور ہر شریف خاتون کے لیے سبق آموز ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں آمین ثم آمین